مولانا عبد الخالق صاحب نے فرمایا کہ آپ نے پرسوں بیان میں وہاں کہا تھا کہ قرآن پاک کے حقوق بیان کروں گا اور کل تو آپ نے کچھ اور ہی بیان کیا وہ آپ کا وعدہ پورا نہیں کیا میں نے کہا فجر بعد وعدہ پورا کر دیں گے انشاءاللہ قرآن شریف کے ہر مسلمان پر بہت سے حقوق ہیں قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں میں نے ان کا خلاصہ چھ نمبر میں نکالا ہے تبلیغ کے چھ نمبر کی طرح قرآن کے چھ نمبر قرآن کے چھ حق ہر مسلمان پر ہے سب سے پہلا حق قرآن سے محبت اور اس کا ادب ہر مسلمان پر ضروری ہے قرآن سے محبت کرے اور قرآن کا ادب کرے دوسرا حق قرآن کی تلاوت قرآن کا حق یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرے تلاوت جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے نمبر دو نمبر تین قرآن کا حق مسلم کمیونٹی پر سب پر قرآن کا حفظ ہر مسلمان کو اتنا قرآن حفظ یاد کرنا ضروری ہے جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے کوئی نیو مسلم ہو تو اس کو قرآن کی صورتیں یاد کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نماز صحیح پڑھ سکے باقی پھر پورا قرآن حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے کچھ نہ کچھ حافظ ہر کمیونٹی میں ہونے چاہیے نماز جنازہ کی طرح کوئی بھی حافظ نہ ہو تو پوری کمیونٹی گنہ گار کچھ بچے حافظ ہو گئے کچھ لوگوں نے حفظ کر لیا تو سب کی ڈیوٹی پوری ہو گئی نمبر چار حق قرآن کا فہم عربی زبان سیکھنا قرآن پاک کو سمجھنا قرآن کا میسج کیا ہے قرآن ان کو کیا کہنا چاہتا ہے قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا گیا قرآن سمجھنے کے لیے بھی بھیجا گیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں پڑتی تو پڑھتے کیوں تلاوت کیوں کرتے ہو یہ بھی رانگ ہے نہیں تلاوت ایک مستقل حق ہے قرآن کا اور فہم ایک مستقل حق ہے اگر آپ کو فہم نہیں ہے تو پرابلم نہیں تلاوت تو کرو لیکن دونوں میں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے وہ ایسے لوگ خود بھی نہیں پڑھتے اور دوسرے کو بھی نہیں پڑھنے دیتے کوئی پڑھتا ہو اس کو بھی کہتے قرآن سمجھ نہیں پڑتی تو رکھ دیں کیوں پڑھتا ہے لاہور والا قوت بھائی قرآن کا تلاوت کرنا یہ مستقل اس کا حق ہے اور سمجھنا یہ ایک الگ حق ہے اگر کوئی آدمی بزی ہے عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے کم سے کم تلاوت تو کرے رمضان میں پڑھے روزانہ پڑھے تلاوت اس کا مستقل ہے تو محبت اور ادب قرآن کی تلاوت قرآن کا حفظ قرآن کا فہم اور قرآن پر عمل ہر مسلمان پر ضروری ہے قرآن پر عمل کرے قرآن کیا کہتا ہے نماز روزہ زکات حاج عوامر نواحی عقائد عبادات اخلاق معاملات معاشرت سوشل لائف سب کچھ قرآن سکھاتا ہے تو قرآن کو پڑھے سمجھے اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے اور نمبر چھ چھٹا حق قرآن کا نشر و اشاعت من تعلم القرآن و قرآن کو جب آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھانا اور سکھانے میں سب شامل ہے علی بات آسا سے لے کر پار اما پڑھانا ہفتی پڑھانا قرآن پڑھانا حفظ کرانا اور حفظ کرانے کے بعد عربی سکھانا نحو اور صرف سکھانا لغت عربی سکھانا پھر فقہ پڑھانا حدیث پڑھانا اور پھر تفسیر پڑھانا یہ سب قرآن سکھانا ہے تو اس کی نشر و اشاعت اس کی تعلیمات کو عام کرنا لوگوں کو سمجھانا لوگوں میں درس رکھنا تفسیر کا درس رکھنا تاکہ لوگوں کو روزانہ تھوڑا تھوڑا ہر ہفتے کم سے کم جو جتنا ہو سکے ہفتے میں ایک آدھ بار قرآن کا درس ہو اور لوگوں کو قرآن سمجھائے یہ چھ قرآن کے حقوق ہیں اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس کے لیے گھنٹہ چاہیے پہلا حق قرآن کی محبت اور اس کا ادب یہ دونوں لازم ملزوم ہیں محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو خود بخود اس کا ادب کرتا ہے جو ادب نہیں کرتا اس کا مطلب اس کے دل میں محبت نہیں ہے جو بے بھی کرتا ہے وہ محبت نہیں ہے نفرت ہے اس کے دل میں اس لیے ادبی کر رہا یہ بالکل دیکھی تھی چیز ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی ادب کرتا ہے قرآن سے محبت ہو قرآن کا ادب کرو علامت حب اللہ حب ذکر اللہ وہ علامت بغض اللہ بغض ذکر اللہ حدیث ہے اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے محبت ہو اور اللہ سے نفرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے نفرت ہو اور قرآن سے محبت یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے آپ کو قرآن سے لگاؤ ہو جائے محبت ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت جس کو اللہ سے محبت ہو گئی تو وہ ہب ہوں وہ یو نہ محبت دو طرفہ ہے جب آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کریں گے تو آپ محب سے محبوب بن جاؤ گے محب نہیں رہو گے محبوب ہو جاؤ گے اللہ کے قرآن سے محبت کرو اور اللہ کے محبوب بن جاؤ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا امیر بنا کر بھیجا وہ نماز پڑھاتے تھے تو وہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھتے کچھ اور سورج بھی پڑھتے اور اللہ بھی پڑھتے ہر رکت میں کلو اللہ کیوں پڑھتا رہتا ہے انہوں نے لوگوں نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور یہ ہر رکعت میں کلو اللہ پڑھا کرتے تھے حضور نے پوچھا بھائی کیوں ایسا کرتے ہو کلو اللہ ہی پڑھتے ہو کچھ اور بھی پڑھا کرو کیونکہ یار صلی اللہ انی حب مجھے کلو اللہ سے بہت محبت ہے حضور نے فرمایا خبو کا کل جنت تیری قلو اللہ کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کرا دیا کلو اللہ کی محبت میں جنت مل گئی اب پورے قرآن سے محبت کریں گے تو کیا ملے گا قرآن سے محبت قرآن کو پڑھو لگاؤ کنیکشن تعلق ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ کا شکر ہے ہماری کمیونٹی کے اندر ہماری گجراتی کمیونٹی کے اندر ہماری ایشین کمیونٹی کے اندر یہ چیز ہے قرآن کی محبت ہے ہم پڑھتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے تو روزانہ پڑھتے ہیں کاش کے ہمارے جوان بھی روزانہ پڑھنے لگے ہمارے حافظ بھی روزانہ پڑھنے لگے حافظ کے لیے تو زیادہ ضروری ہے روزانہ پڑھنا رمضان میں رمضان میں ہی نہیں پڑھنا ہے پورا سال پڑھنا ہے قرآن سے محبت ہونی چاہیے قرآن سے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ادب ادب کے معنی یہ ہے زمین پر نہیں رکھنے کا بید بھی ہے یہ عربی لوگ جو ہیں در دھڑ قرآن کو زمین پہ پھینکتے ہیں اور ادھر پڑھتے ہیں پھر ادھر ہٹا دیا ادھر پھینک دیا سلپ کر دیا بعض جگہ تو عربستان میں قرآن پڑھتے ہیں پھر نیند آئے تو قرآن کا تکیا بنا کے اسی پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں بید بھی ہے نیچے نہیں رکھنا ہے قرآن شریف نماز میں قرآن کو پکڑتے ہیں اس کے بعد روکو میں جانا بند کر کے بغل میں دباتے ہیں صاحب بغل بدبودار ہے اس میں قرآن شریف دبا رہے ہیں رکو میں جا رہے ہیں سدم جا رہے ہیں زمین پہ رکھ رہے ہیں پھر اٹھا رہے ہیں پھر کھول رہے ہیں کتنی بھی ہے قرآن شریف یہ کوئی سنت مستمل رہا ہے اس طرح یہ قرآن کو نماز میں پکڑ کے کھڑے رہے ہیں اور اس طرح صاحب ایسا کرتے تھے صاحب حافظ بنتے تھے حافظ بنو نہیں بہت شوق ہے پڑھنے کا تو ابھی تراوی میں پیچھے سننے کی کیا ضرورت ہے امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہی سنو اس کو اس میں فالو کرنے کا کیا کام ہے عربی لوگوں کی بدت ہے عربی لوگ بہت بدت کرتے ہیں ہم سے زیادہ بدت کرتے ہیں یہ بالکل خلاف سنت ہے بدت ہے یہ قرآن شریف نماز میں نہیں پکڑنا ہے اور تو نئی بدت نکلی ہے وہ کسی نے ہم کو فوٹو بھیجا امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور پیچھے وہ آئی فون کے اوپر فون لے کے کھڑا ہے اور آئی فون پہ اس کو فالو کر رہا ہے پتا نہیں کیا کیا چیزیں نکلیں گی ایجاد کریں گے یہ لوگ تو نماز میں تو بالکل ٹوٹل اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے قرآن کا ادب کرنا چاہیے دیکھو قرآن ہم کو ادب سکھاتا ہے قرآن الخو قرآن پڑھا جائے تو بالکل چپ چاپ کھڑے رہو دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو چپ چاپ کھڑے رہنا اور دھیان سے سننا ضروری ہے اگر آپ قرآن میں فالو کرو گے تو آپ کا دھیان قاری کی طرف اور امام صاحب کی طرف کہاں ہے آپ کا دھیان تو وہ آپ کے اس میں ہے تو اس میں اس میں لائن پہ تھوڑا ہی دھیان دینا ہے اور تو امام صاحب کی طرف متوجہ ہونا ہے تو امام جو ہے وہ مرکز توجہ الہیہ ہے اور وہاں پر پہلے رحمت اور انوارات برستے ہیں اور امام کے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ انوارات اور رحمت رحمتیں ملتی ہیں اسی لیے پہلی صف میں امام کے پاس کھڑے رہنے کا حکم ہے تو امام امام سے پھر وہ انوارات پھیلتے ہیں صفوف کے اندر تو آپ کو امام کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انوارات ملے یہ قرآن کھول کے اس میں کیوں دیکھتے ہو تو قرآن کا یہ ادب ہے کہ آدمی چپ چاپ کھڑا رہے دھیان سے سنے اسی لیے جہاں قرآن شریف کی کیسے بھی آن کی جائے ریسیور سی ڈی بھی آن کیا جائے تو اس میں باتیں نہیں کرنے کی دھیان سے سننے کا قرآن تو ادب ہے قرآن شریف کا دھیان سے سننے کا باتیں ادھر ادھر کی نہیں کرنے کی توجہ سے سنیں گے تو قرآن کا اثر پڑے گا قلب کے اوپر اثر پڑے گا فائدہ ہوگا روحانیت نورانیت برکات آئیں گی اور اگر غفلت کریں گے بے توجہ کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے میرا کلام پڑھا جا رہا ہے اور یہ بےد بھی کرتا ہے قوت القلوب میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تین موقع پر باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے جب اذان ہو رہی ہو اس وقت کوئی آدمی باتیں کرتا رہے اذان کی طرف توجہ نہ دے اس کا دل سخت ہو جائے گا اذان جب کہی جائے تو چپ اذان سننے کی اس کا جواب دینے کا اس کے بعد اللہ حاضی دعوت تامہ دعا پڑھنے کی تاکہ حضور کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو جائے لازم ہو جائے ادب کرنے کا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر استنجے میں جا رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو رک جاتے ٹہلتے رہتے اذان کا جواب دیتے رہتے جب اذان فنش ہو جائے پھر بیت الخلا میں جاتے دعا پڑھ کر کہ استنجا دو منٹ روک لیں تو اس میں کیا ہمارا نقصان ہونے والا ہے لیکن اذان کی بیت بھی نہ ہو کہ اذان شروع ہو جائے اور ہم استنجے میں تو سوزر مفتی صاحب اذان کا بہت ادب کرتے تھے تو اذان کے موقع پر باتیں نہیں کرنی ہے چپ پہننے کا خاموش نمبر دو مجلس ذکر میں ذاکرین ذکر کر رہی ہوں اور لوگ شور مچائیں ذاکرین کو ڈسٹرب کریں تو دل سخت ہو جائے گا اور نمبر تین قرآن پاک کی جہاں تلاوت ہو رہی ہو تلاوت ہو رہی ہو قرآن پاک کی چاہے مجمع ہے جلسہ ہے یہاں پر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے دو آدمی بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں توجہ نہیں ہے تو ان کا دل سخت ہو جائے گا تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کا ادب کرنا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سننا ہے دھیان سے سننا ہے بےد بھی نہیں کرنا ویسے بھی مصحف کا بھی ادب کرنا ہے اس کو اونچی جگہ رکھنا ہے زمین پہ نہیں رکھنا ہے شیخ عبد العزیز بن باز ان کے بڑے شیخ ہیں سلفیوں کے اگرچہ علم میں اتنی پختگی نہیں ہے سولہ سال کے تھے ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی بیس سال کے تھے کمپلیٹ بلائنڈ ہو گئے تھے اس کے بعد کتابیں تو دیکھی نہیں تو وہ جو پہلے جو تھوڑا بہت یاد کیا تھا وہ سطحی علم تھا ان کی کتابیں ہم نے دیکھی چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں حشی ہیں چھوٹے چھوٹے رسالوں پہ ان میں تشدد بہت تھا تعصب تھا اور ظاہریت پر جمود تھا ان میں تو اس لیے وہ ادھر ادھر کی گڑبڑیاں بہت کرتے ہیں ویسے طبیعت میں نیکی تھی لیکن وہ صرف نیکی نہیں چلتی فہم بھی ضروری ہے مطالعہ بھی ضروری ہے علم بھی ضروری ہے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں بہت کی ہیں خبت کیا ہے تین طلاق کو ایک قرار دیا ہے اور رابطۃ العالم الاسلامی میں چودہ سو اٹھارہ ہجری میں تین طلاق کے مسئلے پر بحث ہوئی تو اس میں یہ بھی حاضر تھی سب علماء نے بحث تمہیز کے بعد اتفاق کیا تو بھائی ایم اربا کا اس پر اجماع ہے کہ تین طلاق تین ہیں اس لیے تین ہی شمار ہوں گی ایک نہیں سب نے اس پر سائن کی بن باز نے سائن کرنے سے انکار کر دیا میں نہیں کروں گا میں تو میری رائے ہے کہ تین طلاق تین نہیں ہے ایک ہے تو اس طرح کا شدوز تفردات بہت کرتے تھے اس طرح اور بھی چیزیں ہیں ان کی تراوی میں انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے آٹھ رکعت رمضان میں اسے زیادہ غیر رمضان میں اسے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آٹھ رکعت لازم ہے اور اس پہ اتنا تشدد اختیار کیا کہ وہ افتاح علی ارشاد کے وہ مفتی مدیر تھے مفتی اعظم تھے سعودی کے تو انہوں نے فتویٰ لکھا اور وہ فتویٰ سعودیہ کی تمام مساجد میں بھیجیا بھیجا اور حکم دیا کہ آٹھ سے زیادہ پڑھنا منع ہے خبردار جو کسی نے آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھی تو بہت غلط کام کیا فہم نہیں تھی عقل نہیں تھی ایم اربا جب کہہ رہے ہیں کہ بیس سے کم تراوی نہیں ہے بیس سے اوپر ہے تو کیا یہ باز صاحب ایم اربا سے بڑے مفتی بن گئے دماغ خراب تھا ان کا تو ایسی گڑبڑیاں بہت کی ہیں پورے اربستان میں ماحول بگاڑ دیا رمضان میں وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے آٹھ رکعت بس سب بھاگ جاتے ہیں ارے کرتے ہیں حکے پیتے ہیں شراب کو شراب بھی چلتا ہے جن ملکوں میں شراب نہیں چلتا وہاں کباب چلتا ہے تو بیٹھ کے گپے سپے مارتے ہیں ٹی ویاں دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی انہوں نے ایسی گڑبڑیاں بہت کی لیکن اس جگہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ قرآن شریف کو زمین پر رکھ سکتے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں رکھ سکتے یہ فتوا انہوں نے اچھا دیا انہوں نے کہا اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ یہود کو کسی مسئلے میں بلایا اور تورات ان کی منگوائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو زمین پر نہیں رکھنے دیا پھر میں کرسی لاؤ کرسی لاؤ وہ کرسی لائی گئی اور آپ نیچے بیٹھے ہیں لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور تورات کو کرسی پہ رکھوایا پھر میں جب حضور نے تورات کا اتنا ادب کیا کیونکہ وہ اللہ کا اللہ کی کتاب ہے تو قرآن شریف کا بھی تو زیادہ ادب کرنا چاہیے اس کو اونچی جگہ رکھنا چاہیے نیچے نہیں رکھنا چاہیے یہ انہوں نے اچھا فتوا دیا تھا تو قرآن شریف خود ان کے بابا نے کہا ہے بن باز صاحب نے کہ زمین پہ نہیں نیچے نہیں رکھنا ہے ابھی ادبی ہے اس کی تو اوپر رکھنا ہے اونچی جگہ رکھنا ہے قرآن شریف کو اوپر رکھنا اللہ کا نام اوپر رکھنے میں کتنی برکت ہے آپ نے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا قصہ نہیں سنا وہ کیسے بشر حافی بنے پہلی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی ایک دفعہ جا رہے تھے ایک چٹھی ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی میں نے کہا یہ چٹھی میں کیا ہے دیکھا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا ہو یہ زمین پہ اڑ رہی ہے کوئی پاؤں رکھ دے گا اس پہ اس کو اٹھا لیا اس پر سے دھول مول صاف کی گھر لے آئے گھر لا کر کے اس کو صاف کر کے اس میں تھوڑا سا اتر لگایا خوشبودار کیا اور گھر میں سب سے اونچی جو جگہ تھی وہاں پر اس چٹھی کو رکھ دیا رات خواب میں دیکھتے ہیں آواز آ رہی ہے غیب سے بشر تو نے میرے نام کی عزت کی میں تجھ کو دنیا میں عزت دوں گا اللہ نے پھر ان کو ایسی عزت دی اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کی اور آگے پھر عبادت میں لگ گئے اور ایسا تعلق اللہ اور ایسا قرب ان کو حاصل ہوا ایک حال ان پر تاری ہوتا تھا اس حال کی وجہ سے وہ یہ سوچتے کہ اللہ کی یہ زمین اتنی اچھی اتنی پیاری زمین میں سے ہم کو اللہ پاک کھانا کھلاتے ہیں سبزیاں دیتے ہیں پھل دیتے ہیں اور اس زمین کو ہم جوتے کے ذریعے رونڈیں یہ اچھا نہیں ہے اس پہ تو کھلے پیر ہی چلنا چاہیے تو وہ جوتے نہیں پہنتے تھے کھلے پیر چلتے تھے تو ان کا ٹائٹل بن گیا بشر حافی بشر کھلے پیر والے حافی کے معنی کھلے پیر والا تو اور وقت اسی طرح چلتے تھے اور عبادت میں ذکر فکر میں مست رہتے تھے اللہ کے بہت ولی اللہ تھے بہت نرم دل تھے رمضان کا مہینہ آیا تو ہم وہاں پر یہ سناتے رہتے ہیں بشر حافی کا قصہ بھائی تھوڑے دیر بھوکے رہو غریب مسکینوں کو یاد کرو مشر حافی رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ دیکھا عراق میں سردی ہے کڑ کرتی اور تھر تھر تھر کانپ رہے ہیں اور پاس گرم کپڑا رکھا ہوا ہے کسی نے آپ کانپ کیوں رہے ہیں وہ گرم بلینکٹ اوڑھ لو نہیں کپڑا پہن لو نہیں انہوں نے کہا میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ یہاں عراق میں بہت سے غریب مسکین ہیں اور بےچارے وہ سردی میں کانپ رہے ہیں اور میرے پاس لحاظ نہیں ہے کہ میں سب کو خرید کر کے ایک ایک بلینکٹ اور لحاظ دوں تو میں کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے کانپوں تو مجھے احساس ہو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی اللہ ہم کو احساس ہو گیا تو پھر ہم کے لیے دعا کریں گے نا اور نہ ہم بھول جائیں گے ان کو تو دنیا میں بہت غریب ہیں مسکین ہیں ذرا ہم بھی تھوڑے بھوکے رہیں پیاسے رہیں ہم کو احساس ہو کہ ان بیچاروں پہ کیا گزر رہی ہوگی اس لیے اللہ ہم سے روزہ رکھواتے ہیں روزہ رکھو ایک مہینہ تاکہ تم کو پتا چلے بےچارے وہ غریب مسکین کیسے اپنا ٹائم گزارتے ہوں گے تو یہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام ان کو دیا لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ ہمیشہ سائم الدہر رہتے تھے روزے بہت رکھتے تھے مر مر گئے انتقال ہوا ان کا بہت لوگ جنازے میں لاکھوں کا آدمی جنازے میں آئے کسی نے مرنے اس کے بعد ان کو خواب میں دیکھا پوجا کیسی گزری کہ کیا بتاؤں بہت شرمندہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اللہ رب العزت والجلال جلال نے میری بھی مغفرت کر دی اور مجھے یہ کہا کہ بشر تیرے جنازے میں جتنے لوگ آئے سب کی میں نے مغفرت کر کتنے بڑے اللہ کے بنے کسی نے خواب میں دیکھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ ٹھاٹ سے چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں اور آس پاس میں بہت قسم قسم کے لذیذ کھانے ہیں اور فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں فرشتے لکما دے رہے ہیں پوچھا کہ یار یہ کیسے کہا یہ زندگی بھر ہمیشہ روزے رکھتے تھے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بشر کو کھلاتے ہی رہو یہ جب انسان اللہ کے نام کی ایک بسم اللہ کی عزت کی اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا کہاں تک پہنچا دیا تو قرآن کی آپ عزت کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے اللہ آپ کا درجہ اور اونچا مقام بلند نہیں فرمائیں گے قرآن سے محبت کرو قرآن کی عزت کرو قرآن کا ادب کرو قرآن کا رسپیکٹ کرو یہ پہلا حق ہے قرآن کا اور بہت سی چیزیں کہہ سکتے ہیں ٹائم نہیں ہے آپ کہیں گے مول بہت کھینچتے ہیں کل یوسف بھائی نے مجھے تانا سنا دیا عمر صاحب بہت لمبی دعا کر دی ارے ختم قرآن کی دعا دیا اس لیے لمبا کرنا پڑا یوسف بھائی بےچارے جوکیلے ہیں اس لیے انہوں نے جوک میں سنا دیا <laughs> کہ لیکن دعا تو لمبی کرنی پڑتی ہے خاص طور پر ختم قرآن میں تو لوگ دعا میں کی نیت سے ہی آتے ہیں تو اس لیے میں نے بھی ذرا کھینچا ورنہ مجھے بھی احساس تھا کہ یار لوگوں کو کام پہ جانا ہے جاب پہ جانا ہے بےچاروں کو جلدی ہے مجھے اتنی لمبی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کیا کریں وہ گاڑی چلی سو چلی نمبر دو قرآن شریف کا تلاوت پڑھنا اب خود قرآن میں اللہ حکم دے رہے ہیں اکیسویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے اتلو اتلو ما اوحی کا من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا شاہ الفحشاء والمنکر ذکر اللہ اکبر اللہ تصنعون تلاوت کرو اس کتاب کی جو آپ پر اتاری گئی ہے اتلو یہ امر ہے تلاوت کرنا ہے حضور کو حکم ہے پہلا اور حضور کے تابع بنا کے پوری امت کو حکم ہے سب کو قرآن پڑھنا ضروری ہے وہ امر تو نقون امین المسلم وہ ان اتلو القرآن حکم ہوا ہے قرآن پڑھوں ان الدین یتلو نہ کتاب اللہ وہ اقام الصلاح وہ ان فکو مما رزت نام سرم و عالانیہ یارجون تجارت لی وفی ہوں مجور ہوں وزید ہوں من فضلی انہو غفور شکور ان ایک حرف کی تلاوت کرو گے کتنی نیکیاں ملیں گی دس نیکیاں ملیں گی الف لام میم ایک حرف نہیں تین حرف ہیں تیس نیکیاں ہو گئی کتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی قرآن شریف کی تلاوت کرو حکم ہے آگے اس کے فضائل آپ جانتے ہیں نمبر تین قرآن شریف کا حفظ کرنا جیسے میں نے عرض کیا ہر مسلمان کو اتنی صورتیں تو یاد کرنی چاہیے کہ اس کی نماز صحیح ہو سکے کم سے کم تھوڑی بہت صورتیں یاد ہونی چاہیے کم سے کم اخیر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ دوہا سے لے کر اخیر تک تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے حضور نے کہا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین ہر مسلمان کے دل میں ہو اور یہی حدیث تبارک الزی کے بارے میں بھی ہے کہ سورہ ملک کے بارے میں میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک منہ پر کر لے تو یہ سورتیں منہ پر کرو سورہ تبارک الزی منہ پر کر لو گے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی یاسین منہ پر کر لو گے صبح کو آپ پڑھ سکو گے موت میت جنازے کے اندر پڑھ سکو گے سورہ کہف یاد کر لو منہ پر جمعہ کو پرابلم نہیں ہوگا سورہ واقعہ یاد کر لو مغرب بعد پڑھنے میں پرابلم نہیں ہوگا چلتے پھرتے مسجد آگے جاتے پڑھ لیں گے تو ان صورتوں کو کم سے کم کچھ نہ کچھ صورتیں تو مسلمان کو یاد کرنی ہی چاہیے اور حافظ بنانا فرض کفایہ ہے اس کے فضائل تاج ملے گا جنت میں درجے ملیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا جتنا قرآن یاد ہوگا اتنے اونچے درجے ملیں گے اور حافظ قرآن کا حشر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوہے محفوظ کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ وہ آسمان میں لوہے محفوظ کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ زمین میں قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوہم محفوظ وہ لوہے محفوظ کی یہ قرآن کی تو اللہ قیامت کے دن اس کو ان فرشتوں کے ساتھ جوائن کر دیں گے جا تو کھڑا رہے ان فرشتوں کے ساتھ تو کتنا اونچا مقام ملے گا حافظ قرآن کو تو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ کوشش کرو اگرچہ ہر شخص کے بس میں نہیں ہے بہت سے بچے بےچارے ٹرائی کرتے ہیں فیل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ تو ہمارے اختیار سے باہر ہے ہم کو ٹرائی تو کرانے کی کیا ہے جتنا ہو سکے کریں نہ ہو تو قسمت لیکن ٹرائی تو کرو کتنے حق ہو گئے محبت ادب تلاوت حفظ تین ہو گئے نا چوتھا حق قرآن پاک کا فہم سمجھ اللہ پاک نے قرآن کیوں اتارا ہے تو بینا سانو ضی الرحیم ولاحم یا تاکہ لوگ قرآن کو سوچیں قرآن میں فکر کریں تدبر تفکر افلا یا القرآن لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے دھیان سے اس کو سمجھنے کی ٹرائی نہیں کرتے یہ قرآن میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں سمجھو تو صحیح قرآن کو اس کا کچھ ٹرانسلیشن سمجھو سورہ فاتحہ کا میننگ سمجھو اللہ کا میننگ سمجھو جو سورت نماز میں تم پڑھتے ہو اس کا میننگ سمجھو تھوڑی بہت عربی سیکھو جتنا جی سمجھ سکو ٹرانسلیشن پڑھو اچھا ٹرانسلیشن پڑھو اچھے اچھے ترجمے ملتے ہیں گجراتی میں بھی ترجمہ ملتا ہے اردو میں اچھی تفسیریں ملتی ہیں مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ بھائی کون سی تفسیر ریلائبل ہے کون سی پڑھنی چاہیے بارف القرآن پڑھ لو اور جو مل جائے وہ پڑھ لو انوار البیان مفتی عاشق علائی بلند شہری کی بہت عام فہم سادہ جنرل پبلک کے لیے وہ پڑھو تو فہمی قرآن جو ہے وہ مسلمان کو سمجھنے کی ٹرائی کرنی چاہیے سونے سے پہلے تھوڑی بہت تفسیر پڑھنی چاہیے خاص خاص صورتوں کی تفسیر پڑھنی چاہیے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھو سورہ کاف کی تفسیر پڑھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ مفتی صاحب اگر درس دیں درس قرآن یہاں پر شروع کریں چلتا ہے یہاں درس قرآن مفتی صاحب تو درس قرآن میں بیٹھو یہ بیچارے مطالعہ کر کے آتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ اس میں بیٹھے اور سمجھنے کی ٹرائی کریں چلو بھائی ہم بیٹھتے ہیں اگر انگلش میں کرتے ہیں تو چلو انگلش میں کچھ نہ کچھ تو پڑھنے پڑے گا نا ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں تو ففٹی پرسینٹ تو سمجھ پڑے گی تو جتنا سمجھ سکو بیٹھو تو صحیح اس میں اگر آپ کو پوری بات سمجھ نہیں پڑتی کوئی نہیں سنتے رہو تصویر پڑھتے رہو چپ چاپ سے چھپ کر کے سامنے نہیں پڑنے کا وہ ہوتی ہو جاتی ہے اور جو بیان کرنے والا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے چھپ کر کے پڑھو تو کوئی پرابلم نہیں لیکن بیٹھو تو صحیح اس میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہمارے یہاں آئے تھے وہ کہنے لگے میری پیدائش تو ہندوستان کی ہے تقسیم سے پہلے حضرت تھانوی کو بھی میں نے دیکھا ہے میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے والد جو ہیں مجھے حضرت تھانوی کے یہاں لے جایا کرتے تھے مجلس میں ان کے درس میں حضرت کے واز میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو چھوٹا تھا کھیلتا رہتا تھا لیکن میں دیکھتا رہتا تھا کبھی حضرت کو اور حضرت بیان کرے مجھے سمجھ کچھ نہیں پڑتی ہے لیکن وہ حضرت کا جو فیض پھیلتا تھا تو مجھے اب تک اس کی حلاوت اور اس کی لذت محسوس ہوتی ہے حالانکہ میں چھوٹا لڑکا تھا لیکن وہ مشائق کی جو توجہ ہوتی ہے اس کی برکات ہوتی ہے سمجھ نہ پڑے تو بھی بیٹھنے کا ایک جگہ ایک بزرگ آئے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ تم شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے کوئی مجاز خلیفہ ہو پڑھنے کا نہیں میں تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مجاز خریدا نہیں ہاں حضرت شاہ صاحب ہمارے یہاں آئے تھے تو میں ان کی ایک بیان میں بیٹھا تھا یہ سوچنے لگے کہ ایک بیان کا ان پر اتنا زبردست اثر نظر آ رہا ہے تو ان کے خلفا کا کیا حال ہوگا تو یہ مشائق کی توجہ میں برکت ہوتی ہے قرآن پاک کا آپ درد سنو گے آپ کو کچھ سمجھنا پڑے کوئی پرابلم نہیں اس میں بھی برکات ہوتی ہے فائدہ ہے اس میں تو آپ بیٹھو قرآن پاک سمجھنے کی ٹرائی کرو چار حق ہو گئے قرآن شریف کے سمجھنے کی ٹرائی کرنا اور اس کے بعد پانچوں حق اس پر عمل کرنا میں قرآن اترا ہے عمل کے لیے صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے لیے نہیں اور قرآن پر پورا پورا عمل کرنے کا قرآن کا نماز پڑھو تو پڑھنے کی زکات دو تو دینے کی روزہ رکھو تو رکھنے کا حج میں جاؤ تو جانے کا قرآن کی غیبت مت کرو تو نہیں کرنے کی بدگمانی مت کرو تو نہیں کرنے گی تجسس مت کرو تو نہیں کرنے گا اور کسی کی مذاق نہیں اڑانے کی تو نہیں اڑانے کی ہپی فوڈ تمسکو تیری میری نہیں کرنے کا کسی کو غلط غلط لقب نہیں دینے کا قرآن کے ماں باپ کا حق ادا کرو رشتے داروں کا حق ادا کرو یتیم مسکین کا حق ادا کرو سد کا خیرات کرو ان پر ان کی مدد کرو تو کرنے گا سوشل لائف قرآن سکھائے تو عمل کرنے گا زنا مت کرو تو مت کرو قتل مت کرو تو نہیں کرنے گا چوری مت کرو نہیں کرنے گا تول میں کمی نہ کرو تو نہیں کرنے کی ناپ تول میں کمی اور عہد پورا کرو کرنے کا آنکھ کی حفاظت کرو کان کی حفاظت کرو دل کی حفاظت کرو سب کی پوچھو گی قیامت کے دن تو آنکھ کی حفاظت کرنے کی آنکھ کو پاک رکھنے گا کان کو پاک رکھنے کا دل کو پاک رکھنے گا یہ قرآن سب کچھ سکھاتا ہے یہ افسوس ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو تو قرآن کو سمجھو پھر اس کے اوپر عمل بھی کرو جو باتیں ہم کو پتہ ہیں اس پر عمل کرنے کا اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ چھٹا قرآن شریف کا نشر و اشاعت میں نے حدیث سنا دی خیرکم من تعلم القرآن وہ علامہ یعنی مام مراعات باقی الارکان کہ پوری شریعت کی رعایت کرتے ہوئے جو قرآن سیکھنے سکھانے میں بزی ہے وہ سب سے اچھا آدمی ہے یعنی وہ باقی حکام کی بھی پابندی کرتا ہے نماز روزہ سوم و سلاد اور جو دوسرا آدمی بھی ہے وہ بھی سوم و سلاد کا پابند ہے لیکن دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ آدمی اپنی عبادت کرتا رہتا ہے اور یہ دوسرا آدمی قرآن کو ساتھ سیکھتا سکھاتا بھی ہے تو یہ اس سے اچھا ہے یہ خیر حکم من تھا قرآن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عالم کو گرین لائٹ مل گئی قرآن کا ایک سبق پڑھا دو ہفتے میں اور پوری ہفتے جو کرنا ہو کرو نہیں نہیں یہ تم کو گرین لائٹ نہیں مل گئی ہے عمل تو کرنا ہے قرآن پر سب نے کرنا ہے جو عمل کرے گا وہی صحیح معنی میں عالم بھی کہلائے گا جو عمل نہیں کرتا وہ صحیح عالم نہیں ہے تو عملی زندگی تو بنانی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نشر و اشاعت میں لگے رہنا ہے حضور ترغیب دے رہے ہیں اور اس میں سب کے لیے بشارت ہے وہ علی آسا پڑھانے والے کے لیے بھی اور ہفتی پڑھانے والے کے لیے بھی حافظ بنانے والے کے لیے بھی اور عالم کلاس پڑھانے والے کے لیے بھی اور تفسیر کرنے والے کے لیے بھی سب کے لیے پورے دین کی نشر و اشاعت میں جو مشغول ہیں وہ سب تعلم القرآن والمہ میں شامل ہیں تو یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کی تعلیمات کو عام کرو اس کو پھیلاؤ لوگوں میں اس کو بیان کرو کرو کرو کرو دوسرے مذاہب والے اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں یہودی اپنے مذہب کو بہت چھپاتے ہیں شیعہ اپنے مذہب کو بہت چھپاتے ہیں تقیہ کرتے ہیں اب تو شیعہ بھی بہت جلی ہو گئے ہیں بہت بولڈ ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے پھرتے رہتے ہیں ان کی کتابیں سب کھل کر آ گئی ہیں اچھا ہے فائدہ ہوا ہے پتا چلے کہ وہ کتنے گندے ہیں کتنے خبیص ہیں اللہ ان کی شر سے امت کی حفاظت کرے تو یہ لوگ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں ہمارا مذہب تو پہلے سے اوپن ہے بس ان کو پھیلاؤ آگے اس کو اس کو آگے پہنچانا اور لوگوں کو اسلام کی طرف لانا اور نفوس کی اصلاح کرنا یہ سب اللہ کا کام ہے ان علیہ کا البلاغ البلاغ وما علینا المبین یا بلغ کاما تنفع المؤمنین نصیحت کرو بولو باقی فائدہ پہنچانا نہ پہنچانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست مفسر قرآن تھے ان کے ایک درس قرآن عام ہوتا تھا دوسرا درس قرآن خاص ہوتا تھا خاص درس قرآن میں صرف رموز اشارات ہوتے تھے قرآن آیتیں ہوتی تھیں ترجمہ ورجمہ نہیں اشارے ہوتے تھے اور عمومی درس قرآن فجر بعد عمومی درس قرآن ایوری ڈے روزانہ ہوتا تھا اور لوگ پورا لاہور اس میں جمع ہوتا تھا اور عمومی درس قرآن ہوتا تھا تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی قرآن کی تعلیمات کو عام کرو لوگوں کو سکھاؤ قرآن تفسیر کرو اس لیے کہ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے بہنے والا پانی پانی جب بہتا ہے تو اس کے لیے ہم کو رستہ نہیں بنانا پڑتا وہ خود اپنا رستہ بنا لیتا ہے جو بہے گا تو بہتا ہوا چلا جائے گا اپنا رستہ بنا ہی لے گا آٹومیٹک قرآن بھی ایسا ہی وہ قلوب کے اندر خود رستہ بناتا ہے ہم نے تو صرف قرآن کو بہانا ہے پھیلانا ہے اس کو دل میں جمانا اور بٹھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے وہ قرآن خود اپنا رستہ کرتا ہے اس لیے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا پھیلانا میں تو جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں بھائی قرآن کا درس دو ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تو حضرت کے حکم سے تقریباً بیس سال سے ہمارا درس قرآن چلتا ہے تو ہفتے میں ایک دن منڈے کو درس حدیث ہوتا ہے بخاری شریف اور ٹیوزڈے کو درس قرآن ہوتا ہے وینسڈے کو ریاض الصالحین ہوتا ہے فرائیڈے کو ہمارے یہاں کچھ ڈاکٹرز آتے ہیں ان میں درس قرآن ہوتا ہے اور یہ دروس جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر تفسیر رحیمی کے اوپر لائیو بھی نشر ہوتے ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کر بھی وہ لائیو سن سکتے ہیں وہاں سے اور چونکہ آپ کے یہاں تو ٹائمنگ ڈفرنس ہے تو ہمارے یہاں کے آٹھ بجے تو آپ کے یہاں کے تقریباً تین بجے دوپہر کو وہ درس ہوتا ہے تو آپ اس کو ویب سائٹ پر جائیے اوپن کر دیجئے اگر آپ فری ہیں تو آپ سنیے اس کو تو یہ سمجھیے کہ درس وہاں پر الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ماحول بنتا ہے ہمارے یہاں تو ریسیور بھی ہے گھر میں لیڈیز بھی سنتی ہیں پورا بولٹن سنتا ہے اور الحمد الحمدللہ پتا چلتا ہے اور اس کو ہمارے یہاں کے علماء بھی سنتے ہیں ایما بھی سنتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جو ہے میری گھر والی ہیں نا مولوی صاحب وہ آپ کا دن ہوتا ہے تو وہ سب کچھ صاف سوکھ کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ مولوی صاحب کا بیان آنے والا ہے ریسیور پہ تو سب کچھ کام کاج سے فارغ ہو کر مستورات بیٹھ جاتی ہے اس لیے میں بھی ٹرائی کرتا ہوں کہ مس نہ کروں بہت پابندی سے انلیس میں آؤٹ آف ٹاؤن ہوں ورنہ جب تک وہاں ہوں بیمار ہو تندرست ہو کچھ بھی ہو لیکن میں ضرور جاتا ہوں درس میں تو درس کو درس قرآن کو جب عام کرتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ماحول بنتا ہے برقع آتا ہے مستورات میں دینداری آتی ہے ذہنیت دیندار بنتی ہے مین چیز ذہن کو دیندار بنانا ہے جسم کو نہیں دیکھو ایک بات میں سمجھاتا ہوں ہمارے یہاں ابھی دو ہفتے پہلے وہ گھی ویڈنگ کا پرمیشن آیا کہ آپس میں یہ دونوں ہم جنس والے شادیاں کر سکتے ہیں تو بارہ بجے وہ قانون شروع ہوا اور رات کو بارہ بجے ان لوگوں نے شادیاں کی تو اس میں ایک ایسا گی شادی کرنے والا مسلمان تھا اربستان کا کوئی تھا اس کا نام تھا عادل تبا تبائی اب اس کی جو گی ویڈنگ ہو رہی ہے اس کے فوٹو اس میں بی بی سی کی ویب سائٹ پہ دیے تھے میں نے وہ فوٹو دیکھا تو میں حیران ہو گیا اس کی ایک فوٹو میں حجاب والی عورت ہے یعنی اسکارف پہنی ہوئی اور وہ ویڈنگ کر رہی ہیں اور وہ فوٹو میں اس کو شاباشی دے رہی ہے سوچ میں پڑ گیا اللہ یہ اسکارف پہنے ہوئے حجاب والی عورت ہے اور یہ وہ شادی میں خوشیاں منا رہی ہیں میں نے کہا کہ یہ دشمنوں نے بڑی زبردست سازش کی ہے کہ ان کا حجاب باقی رہے لیکن ان کی ذہنیت باقی نہ رہے یہ ان اس عورت کے ذہن پہ حاوی ہو گئے ہیں یہ جو تہذیب ہے وہ اس کے دماغ پر حاوی ہو گئی ہے اور یہ جو حرکت ہے اس کی قباہٹ اس کی سمجھ سے نکل گئی ہے تو جسم کے اوپر تو حجاب ہے لیکن دل دماغ کے اندر میں حجاب نہیں ہے اور ان کی کوشش تو یہی ہے کہ آپ تمہارا حجاب بھی پہنو برقع بھی پہنو لیکن اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ اندر کھوکھلا ہونا چاہیے اوپر اوپر سے جو کچھ بھی ہو تو آپ کو درس قرآن کے ذریعے سے یہ اندر کا کھوکھلا پن ختم کرنا ہے اندر میں روحانی قوت پیدا کرنی ہے اپنے روح کو ایمان کو مضبوط بنانا ہے روح کو طاقتور بنانا ہے ہر مسلمان کی روح پاورفل ہو جانی چاہیے اس کو دینی احکام میں کمپلیٹ بصیرت ہونی چاہیے بصیرت کے ساتھ عمل کرے کہ میں کوئی ہالو اور اندر سے خالی نہیں میرا دین کوئی بناوٹی دین نہیں ہے جیسے دوسروں کے یہاں سب کسے کہانیاں ہوتی ہیں وہ گاڈ فائٹیں کرتے ہیں آپس میں اور ایک جو ہے وہ دوسرے کو جیت جاتا ہے مار دیتا ہے اور اس قسم کی جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ وہ سب فیری ٹیل ہیں تو میرا دین اسلام کوئی ایسا فیری ٹیل نہیں ہے نہیں یہ بالکل پروفاؤنڈ مضبوط ٹھوس اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور دین مضبوط ہے اور توحید اور احکام الہیہ قرآن اس پر ایمان اور یقین لوگوں کے ایمان میں یقین وہ پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ پختگی تب پیدا ہوگی جب ان تعلیمات کو ہم عام کریں گے لوگوں کو سمجھائیں گے سکھائیں گے اور الحمد لوگ نوٹس لیتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں اللہ پاک ہیں اللہ کی مخلوق ہے اللہ اس کو پھیلاتے ہیں تو اس لیے قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا پڑھانا نشر و اشاعت کرنا میں وہ تفسیر تو کرتا ہوں تفسیر میں میں کیا کرتا ہوں کہ وہ تفسیر کا مطالعہ کر کے میں جاتا ہوں لیکن کبھی کوئی ایسا کوئی امپورٹنٹ برننگ ٹاپک آئے تو میں پہلے پانچ دس منٹ اس پر بول دیتا ہوں اور پھر آگے جو تفسیر ہے وہ کرتا ہوں تاکہ وہ وہ ایشو بھی ایڈریس ہو جائے اور اس کے بعد آگے جو اپنا سلسلہ ہے وہ بھی چالو رہے تو اس میں آپ کو جو وقتی طور پر جو ضرورت پیش آئی ہے اس کو بول دیا پھر اپنا تفصیل بھی کر رکھی تو اس میں الحمد لوگوں کو اچھا سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس لیے یہ چھ حقوق قرآن شریف کے ہوئے وہ ہم نے پوری کمیونٹی نے مل کر کے ان حقوق کو ادا کرنا ہے دوبارہ ذرا یاد دہانی کر لیتے ہیں قرآن پاک سے محبت اور اس سے ادب کرنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک کو حفظ کرنا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا قرآن پاک پر عمل کرنا اور قرآن کے علوم کی نشر و اشاعت کرنا یہ چھ حق ہیں قرآن شریف کے اللہ ہمیں قرآن شریف کے حقوق ادا کرنے کی توفیق فرمائے اللہ ہماری کوتاہی کمزوری سستی غلطی معاف فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں ریا کاری سے بچائے اخلاص کی دولت سے نوازے اور ہر کام توجہ سے دھیان سے اللہ کے لیے کرنے کی توفیق دے اللہ ہماری سوسائٹی کی ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے ہمارے نوجوان نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائے روزانہ ہم پانچ دفعہ کہتے ہیں دن سے رات یہ اسی لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ امت بہت گمراہ ہوگی برا مطلب پانچ دفعے مجھ سے مہنگا کرو ادنا سرات نوز ادنا کا مطلب یہ نہیں کہ ہدایت آئندہ دے بلکہ ہدایت ہے اس پر چلائے چلاتا رہے جماتا رہے ہم کو چلاتا رہے سپورٹ دی ہم کو کیونکہ اس پر چلتے ہوئے بھی ہم کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت جیسے پل سیرات پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس طرح دنیا میں سیرات مستقیم پر چلنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو ایوری ڈے چوبیس گھنٹے ہر مومنٹ ہر سیکنڈ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے وہ سیرات مستقیم پر چلنے کے تو اللہ ہم کو چلاتا رہے چلا نہیں چلاتا رہ آپ نے چلا تو دیا ہے اب چلاتے بھی رہیے اس پر قائم رکھیے کہیں چھوٹ نہ جائے اس رات ہم سے اور اس کے لیے یہ ساری محنت کرنی ہے اللہ ہمیں توفیق کا قابر ضرور شریف ان الا لك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحصي ثناء عليك انت اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین خلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة الجنت القرآن یا رحم الرحمین معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت پر رحم فرمائیے امت کی بگڑی بنا دیجیے ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے پروردگار عالم آپ نے اپنا اتنا شاندار کلام اور اتنی شاندار کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ افضل القتب اشرف القتب اشرف الرسول افضل الرسول کے ذریعے ہم کو پہنچی ہے یا اللہ ہم نے قرآن پاک کو بہت نگلیکٹ کیا ہے قرآن پاک سے بے توجہی اور غفلت کی ہے یا اللہ ہماری اس غفلت کو معاف کیجیے یا اللہ ہماری اس سستی اور کوتاہی کمزوری کو معاف کر دیجیے اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائیے اللہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائیے اپنے بچوں کو عالم قرآن اور عامل بالقرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے اللہ آپ کی رضا کے لیے ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے آپ کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائیے فرمائیے اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے صحیح دعائیں تو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا ہم تو دنیاوی چیزیں ہی مانگتے پھرتے ہیں آخرت کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا ہم کو معاف کر دیجیے ہمیں ہماری دنیا سے زیادہ دین کا فکر نصیب کر دیے ہماری دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرمائیے اور ہر وقت آپ کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے آپ راضی ہو گئے تو ہمارا بھیڑا پار ہو گیا آپ ناراض رہے تو ہمارا بہت نقصان ہوگا ناراض آپ کے پاس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو بھلائی مانگی سب ہم کو نصیف اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ان سے ہمیں اپنی پناہ منا انك انت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين